رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا فجر خوب اجالا کر کے پڑھو کیونکہ اس میں زیادہ ثواب ہے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک سو چون یہ حدیث صحیح ہے